فرمائی ہے کہ کسی مفسر سے یہ ثابت کر دو کہ انہوں نے اس آیت میں یقین کا معنی موت کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو جزاک اللہ آپ انشاءاللہ شاء اللہ اصول پر آ رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ کسی ایک اہل سنت و جماعت مفسر سے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہوا دکھا دیں کہ اس نے اس آیت کو اس حدیث کے خلاف قرار دیا ہے کہ نبیوں کا قبر میں نماز پڑھنا اس آیت کے خلاف ہے جو آپ نے کام پہلے کیا ہے ثبوت اس کا پہلے آپ کے ذمہ ہے آپ نے یہ کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہے اب آپ نے خود ایک اصول بتایا ہے کہ اہل سنت جماعت مفسرین تو وہ مفسرین صرف میرے لیے ہیں یا پہلے آپ کے لیے بھی ہیں اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اہل سنت وال جماعت مفسرین کی ایک قابل اعتبار تفسیر میرے سامنے رکھیں جس پر انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہو کہ انبیاء علیہ السلام کا قبروں میں نماز پڑھنے والی حدیث جو ہے یہ اس آیت کے خلاف ہے تیسری بات مولانا نے مجھ سے پوچھی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ اتحاد کی ترتیب ہے یہ کہاں ہے حضرت یہ تو حدیث میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت یمن بھیج رہے ہیں اس میں انہوں نے بتایا پھر سنت تحد و برائی تو یہ متحد اپنی بتا رہا ہے آپ مناظر کا بیان کریں نمبر چار مولانا نے فرمایا کہ مسلمان جب عیسائیوں سے مناظرہ کرے کافروں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پہلے کتاب اللہ سے شروع کرتے تھے میں پوچھتا ہوں کہ کسی کتاب میں نجران کا مناظرہ پڑھے اللہ کے پیغمبر نے عقلی دلال سے ان کو پہلے قائل کیا آپ کس درجے میں رکھیں گے اللہ کے پیغمبر سروں کے مناظرے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناظرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلیل پیش فرمائی ہے نمرود کے سامنے تو اندازہ لگائیں اگر واقعی آپ کا یہ اصول کتی ہے مناظرے کے لیے تو اسی اصول کا آج کتی ہونا ہمارے سامنے رکھ دیں اب مولانا نے آخر میں میں جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں مولانا بھی دل میں سمجھ رہے ہیں کہ نبی پر ایمان رکھنے والے نبی کی حدیثوں کو ضرور تسلیم کریں گے <coughs> لیکن مولانا فرما رہے ہیں کہ اگرچہ باقی آدمی حدیثیں تسلیم کرنے آئے ہوں لیکن میں جب بولوں گا بولوں گا تو کہتے حدیث بجوے سن یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بگانے کے لیے آئے ہیں آج یہاں اللہ روایت اور حدیث جو ہے جزاک اللہ ان کے جو معین ہیں مولانا عبد الخالق صاحب نمائندہ چلو صحیح انہوں نے ان کی نمائندگی کی ہے کہ لفظ روایت میں نے جو پڑھی ہے آپ نہ بولے نا اب میں آپ لوگ سن رہے ہیں میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں کالا کالا رسول اللہ کے الفاظ ہیں یا نہیں جہاں کالا کالا رسول اللہ آ جائے اس کو مسلمان تو حدیث ہی کہتے ہیں اب اس کے جان بچانے کے لیے اس کو روایت کا نام دینا میں نہیں جانتا کہ یہ کس رسول سے انہوں نے لیا ہے مولانا عبد الخالق صاحب اس کا حوالہ پیش کریں کہ جو کالا رسول کے ساتھ آئے اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے روایت کہنا چاہیے آؤ اگر ان کے پاس محدثین کے اصول کی کتاب ہے تو مجھے بتائیں بہرحال میں تو اللہ کے پیغمبر کی احادیث پڑھتا جا رہا ہوں حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل یوم کم یوم الجماتے الجماعتوں پی اے فلکار سب سے افضل دن جو ہے ہفتے کے دنوں میں وہ جمعے کا دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی میں ان کا وشال ہوا اسی میں قیامت کا نفقہ سور ہوگا اور اسی میں بے ہوشی کاری ہوگی میدان قیامت میں فرمایا مجھ پر زیادہ درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اب صحابہ نے رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ حضرت جب آپ کا وشال ہو جائے گا اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد لوگوں کے جسم گل سڑ جایا کرتے ہیں اس وقت کیا ہوگا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور یہی حدیث حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں موجود ہے جس میں آ کر میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے اب دیکھیے یہ دونوں حدیثیں سیاستہ کی کتابوں سے میں عرض کر رہا ہوں مسلم پہلی پیش کی دوسری ابو داؤد سے تیسری ابن ماجہ سے یہ سیاستہ کی کتابوں کی حدیثیں موجود ہیں اور خاص اس جسم پاک کے بارہ میں زندگی کا لفظ اللہ کے تغمر استعمال فرما رہے ہیں جو جسم عام لوگوں کا گل سڑ جایا کرتا ہے وہ یہی دنیا والا جسم ہوتا ہے یا کوئی اور جسم ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نہایت واضح فرما دیا کہ جن جسموں کے بارے میں صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جب قبروں میں رکھے جائیں تو وہ عام لوگوں کے گل سڑ جایا کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عام لوگوں میں اور دنیا نبیوں میں دو فرق یاد رکھنا ایک تو یہ کہ عام لوگوں کے بارے میں یہ کوئی قاعدہ نہیں کہ ان کا جسم ضرور محفوظ رہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ضرور محفوظ رہتے رہتے اور دوسرا فرق یہ کہ وہ جب قبر میں رکھے جاتے ہیں ان کو مردہ ہی کہنا لیکن خدا کے نبی قبر میں زندہ ہیں نبی اللہ یورگا کو اب یہ دو فرق مولانا احمد سعید صاحب کو مثال وہ کنکریوں سے دے رہے تھے مثال ان سے دے رہے تھے کھجور کے تنے سے لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنکڑیاں اور یہ چیزیں تو ایک طرف رہیں کہ اشرف المولو جو انسان ہے عام انسانوں میں اور خدا کے نبیوں میں فرق ہوتا ہے قبر میں تو اس لیے عام انسانوں سے آگے بڑھ کر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبیوں کے بارے میں امتیاز بیان فرمایا ہے یہ چار حدیثیں ہو گئیں اب دیکھیے مولانا کا بار یہ فرمانا کہ جب میں کہوں گا تو یہ بھاگ جائیں گی حدیثیں میں کہتا ہوں آپ نے ابھی تک چار روایتیں پڑھی جس میں ایک چار حدیثیں پڑھی ایک حدیث میں بھی یہ الفاظ نہیں آئے کہ خدا کے نبی اپنی قبروں میں مردہ ہیں معاذ اللہ ایک بھی پیش نہیں کر سکے آپ نے مناظرے کے اصول بیان کرنے کے لیے پڑھی ان میں مناظرے کا لفظ آپ نہیں دکھا سکے اور میں نے ان کا راویوں راوی ہونا اور ان میں وہ راوی دکھا دیے جن کو آپ نے اپنی کتاب دمدما میں خود لکھا ہے کہ غالی کیا ہے اور وہ تدلیس کا مریض ہے اب میں دیکھوں گا کہ اور کون سی ڈیسے یہ صحیح پڑھیں گے تو الحمدللہ مسلمانوں نے کرنا پڑا ہے اللہ اپنے پیغمبر کا لا الہ الا ہو محمد الرسول اللہ اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر قرآن پاک کو سب سے زیادہ جانتے اس لیے انہوں نے کوئی بات جو ان سے صحیح ثابت ہو گئی ہے قرآن کے خلاف کبھی نہیں کی ورنہ ماننا پڑے گا کہ خدا کا نبی خدا کا دشمن اور مخالف ہوتا ہے مجھے تو ملیام و صاحب صاحب بار بار تانا دے رہے ہیں کہ تو نے قرآن سے روح گردانی کی کہ تو نے یہ کیا قرآن کی مخالفت کی یا اللہ کے پیغمبر نے جب یہ فرمایا المبیا قبورسل ان کے بارے میں بھی ہم صحیح صاحب کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن سے کی انہیں پہلے قرآن کی آیت سنانی چاہیے تھی جب انہوں نے موسا علیہ السلام کے قبر میں اسی اثر کے ساتھ نماز پڑھنے کا خاصلہ فرمایا اور خود مشاہدہ فرمایا مولوی احمد سعید نے اس کو موضاء ٹالنے کی کوشش کی میں نے مطالبہ کیا کہ اس کا موزہ ہونا قطعی سے ثابت کر دیں امام ابو عنیفا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کی سند کا مطالبہ ابھی ان کے سر پر قائم ہے کیونکہ یہ انہوں نے خود لکھا تھا اپنی تحریر میں کہ ہم امام ابو عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا وہی کال پیش کریں گے جس کی ہم صحیح سند پیش کر سکیں وہ بھی ابھی تک پیش نہیں کر سکے اور میں نے جتنی احادیث ان کے سامنے پڑھی ہیں اللہ کے نبی کے ارشادات علامہ صاحب نے یہ فرمایا ہے احمد سعید صاحب نے کہ شاید امین کے نزدیک دو آدمیوں کا نام جمہور ہے اور اجماع ہے دیکھیے نقل کرنے والے نے جو لفظ لکھا ہے وہ تواتر کا لفظ لکھا ہے تواتر دو آدمیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا دیکھیے ہم مانتے ہیں کہ بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ کی ابھی زیارت نہیں کی خدا ہر مسلمان کو توفیق دے لیکن اتنے بے شمار لوگوں سے ہم نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ موجود ہے کہ ہمیں کت ہی یقین اس بات پر ہے کہ یہ سارے لوگ کراچی میں بیٹھ کر جھوٹی بات بنا کے نہیں آئے ضرور وہاں ہے اگر سے ہم نے نہیں دیکھا اس کو تباتر کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ تواتر دو تین آدمیوں کا نام ہوتا ہے ہاں نقل کرنا اجماع کا ناقد ایک بھی ہو جیسے آپ نے نسائی کا کال پیش کیا تھا اتفاق اہل علم ایک امام نسائی کا کال پیش کر کے آپ اس کو اجماع کر رہے تھے تو کیا میں یہ کہہ سکتا تھا کہ جب تک ہر ہر صحابی سے آپ نقل نہ کریں آپ تو ایک صحابی سے بھی نقل نہیں کر سکے مولوی صاحب نے جتنی کوشش کر رہے ہیں بات نو کچھ کھچن بھی کر رہے ہیں کہ ایسا الجاؤ پیدا ہوئے کہ قرآن مقدس کی دلیل دے مطالبے کرن دا انہوں نے ہوش تک نہ رہے اس واسطے بات چو بات بات چو بات مولانا صاحب فرما نے کہ میں حدیث پیش کی کہ جڑی یہ پیش کی رہے تو موسا قائم یسلی فی قبر ہی مولوی احمد سعید ادھ ہے کہ ہے ہے ہے ہے کہ ثابت کرے کمال تعجب دی دی بات مولوی صاحب پتہ نہیں روایت چھڑی سنی ہوئی یا پڑھی لفظ رعیت و علیہ السلام قبر قبر مبارک وچ دفن تے دے کھڑے ہو کے نبی پاک دیکھ لیا ہے موسا لو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اجے کسی نس کتی دی ضرورت ہے اور جدو پیغمبر کریم دے الفاظ یہ ہیں کہ لمبی ہوئی قبر تین چار گز مٹی دے تلے تے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نو جے موجزہ نہیں تے کیا عالم الغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتو تو سانو شک پمدا ہے کہ تسا کچھ ہو رہی اگے نکلے ہوئے ہو کوئی نبی پاک پسے پردہ پسے دیوار دے عالم الغیب بھی ہیں مزید کسی نس گتی کا مطالبہ کرنا جان بوجھ کے جی چلاونا ہوا بات پھر پھر بھی لوٹ لوٹا کے فرما کہ کہ ایک ایک آدمی آدمی نقل نقل کر کر سکتا سکتا ہے ہے وہ وہ وہ جڑا تواتر نو تے کیا یہ نہیں ثابت ثابت اپنی نال نال واقعی کرے حدیث نال ضرور ثابت ہے وہ تواتر دا اس نو الہام ہویا ہے یا کیا دلیل ہے بحقی کول یا دوسرے تیسرے محدثین جنہ نے بھی یہ لفظ آخر رحمت اللہ اجمعین اس دی دلیل کیا دے دیں جی دے دلیل پیش نہ کریں ہاں، البتہ دلیل دا میار پیش کرو بات پھر بھی اٹھائی لوٹ کے آئی کہ مولانا صاحب کدے الزام دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقلی دلیل دیتی لا حول ولا قوت الا باللہ سری قرآن مقدس اللہ اللہ اللہ اللہ نے مشن دسیا محمد دا یتلو یتلو علیہم علیہم آیات آیات ہی ہی لقد من من علی المؤمنین فیہم انفسہم اگا مومنہ دتے نے احسان کیتا ہے کہ اللہ دا نبی ایسا آیا ہے جڑا تلاوت کرتا ہے خدا بندے قدوس کی کتاب مقدس دی مولی صاحب فرما دین اللہ دا نبی ساری ہتی عقل نال گلا کریندا رہا ہے عقلی دلائل دیندا رہا ہے تے قرآن مقدس کی تلاوت کا ہی لا حول ولا قوت الا باللہ اگر یہی بات کرنی ہے تو پھر سرے کو اس تے ابتدا کرن دی کیا ضرورت اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بات دینی حمور رسالت احکام رسالت تبلیغ وحدت جو کچھ بھی شروع کیتا ہے اللہ دی کتاب مقدس میں شروع کیتا ہے کتاب اللہ دی دلیل اگر تے پاس نہیں مولوی صاحب تو کم از کم خام خواہ اتنا رتھر پاون کی ضرورت نہیں صاف لکھ کے دے دیو کہ قرآن اس مسئلے کو بحث نہیں کرتا عوام اس انتظار چ بیٹھے کہ کیڑا ویلا ہے کہ وہ حدیث پہ قرآن مقدس کی آیت تلاوت کرن تے پیش کرن تو سا طرح روایت دے بعد روایت حدیث حدیث دے بعد جس اجے توڑی اصا بحث نہیں شروع کیتی محدثین دا کلام نہیں نقل کیتا کیوں اس بنا دتے موقع نہ مل وجے کہ تسا دوسرے پاسے روچ جاؤ تے رو ساڈا مطالبہ اسی طریقے نال ہے کہ اپنے دعوے نو ثابت کرو تو اللہ دی کتاب مقدس دی آیت پیش کرو اس کے بعد دوسری بات شروع الحمد للہ میرے دوستوں شروع کریں دیکھیے مولانا احمد سعید صاحب سے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو نس کتی کا لفظ تو بڑا یاد ہے لیکن آپ اس کا موضاء ہونا نس کتی سے ثابت کرے مولانا نے فرمایا کہ رعایتوں کا لفظ ہے یہ موضے کے معنی میں نس قطعی ہے شاید مولانا نس کا معنی بھی جانتے ہیں یا نہیں نس اسے کہتے ہیں کہ جس کے بیان کے لیے اصل بات کی جائے لا الہ الا اللہ یہ توحید میں نس ہے لا شریک شریق شرک کی لفی میں نفی میں نس ہے اس لیے مولانا سے پوچھوں گا کہ یہ جو ہم بہت شور سنتے تھے کہ نس قطعی نس قطعی آپ تو نس کا معنی بھی ابھی تک نہیں جانتے نس کا معنی یہی ہوتا ہے جو آپ نے خود کہا کہ قرآن کی آیت کے ترجمے میں لکھا ہوا ہو وہ نس سمجھا جائے گا اگر رایتوں کا معنی موجزہ ہے تو آپ فرمائیں کہ یہ کس نے لکھا ہے رہا یہ کہ یہ اتنی دور سے دیکھنا آپ عالم الغیب مانتے ہیں یا نہیں دیکھیے ایک ہے دیکھنا ایک ہے موسا علیہ السلام کا نماز پڑھنا ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھا ہے یا نہیں جب کافروں نے اعتراض کیا تھا یہ تو ہم کہیں گے موجودہ ہے لیکن بیت المقدس کا وجود تو موجودہ نہیں نا لیکن بیت المقدس کا وہاں موجود ہونا یہ تو کوئی موضے کی بات نہیں ہے بیت المقدس جو دیکھتی ہے وہ اصل چیز دیکھی تو اب آپ اندازہ لگائیں اس میں صرف اتنی بات سے یہ قیاس کر لیا گیا ہے کہ وہ اگلی بات بھی موجودہ ہے میں عرض کر چکا ہوں مولانا کی خدمت میں کہ حضرت قیاس مجھ کا کام ہے آپ مجھ نہیں ہیں اس لیے ایسے قیاس آپ کو چھوڑیں اور جو ستر آئے اور اٹھارہ سو حدیثیں ہیں ان کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آج کہاں ہے اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ فلاں محدث کو الہام ہوا ہے کہ یہ متواتر ہے میں نے بات واضح کر دی ہے کہ جن محدثین نے تواتر کا لکھا ہے اگر انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے تو سارے باقی محدثین اس پر خاموش کیوں رہے بلکہ اس کو نقل کرتے آ رہے ہیں علامہ ملا کاری نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر مرکات میں اس تواتر کا نقل کو نقل کیا ہے بد المجہود میں بھی نقل کیا گیا اسی طرح ترجمان السنہ میں بھی اس تواتر کو نقل کیا گیا اگر انہوں نے ایک بات غلط کہی تھی تو باقی سارے جو تھے ان کو خاموش رہنا چاہیے تھے محدثین کو یا نہیں اور مولانا آپ جانتے ہیں اجماع کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ذمہ دار عالم بات بیان کر دے اور باقی سارے ذمہ دار اس کو قبول کر لیں اس پر خاموش رہیں خاموشی سے یا زبان سے تو یہ بھی قسم اجماع کی موجود ہے آپ نے پتہ نہیں اصول کہاں پڑا ہے دیکھیے میں نے بات کی تھی حضرت ادھر ادھر جا رہے ہیں حدیث ابھی تک ایک نہیں پیش کر سکے کہ خدا کے انبیاء علیہ السلام قبروں میں معاذ اللہ مردہ ہیں میں نے کہا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے اقریدی حضور نے پیش کی مناظرہ کیا نا انہوں نے پڑھی ہے لقد من اللہ المومنین اب مومنین کا پتہ نہیں ترجمہ عیسائی کریں گے یہ بات تو نجران کے مناظرے کی میں نے کی اور انہوں نے آج پڑھی ہے لقد من اللہ علیہ اور دیکھیے حضرت وہ ہے تعلیم کی بات تعلیم میں پہلے قرآن پڑھایا جائے گا پھر اس کی تشریح کی جائے گی جو حدیث ہے تعلیم کا طریقہ یہی ہے لیکن یاد رکھیں کسی عدالت میں یہ اصول نہیں ہے کہ دلائل جب بیان ہو تو مدعی کا جو مدعا علیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ پیش کیے ہوئے گواہ پر جرا کرے لیکن اگر مد یہ کہ جی آپ نے سردار صاحب کو گواہی میں پیش کیا میں پہلے اس کی نہیں سنوں گا پہلے ڈی سی صاحب کو پیش کرو یا گورنر صاحب کو پیش کرو اگر یہ غلط اصول رکھ لیا جائے اور میں اگر مولانا ناراض نہ ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ کو کچھ کہتا ہے تو بتا دوں گا کہ اس طرح شرطیں لگا کر دلیل کا مطالبہ کرنا ان لوگوں کا کام تھا کہ ہمیں شرطی موجود دکھائے جائیں کبھی اسلام نے اس کی سرپرستی نہیں کی اس لیے وہ کہتے تھے کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے اونٹنی نکلے اور یہ ہو وہ ہو مدئی کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے ہاں کسی کو پیش کرے اگر وہ جو گواہ پیش کر رہا ہے گواہ نہیں بن سکتا آپ لکھیں کہ یہ گواہی غلط ہے اس گواہ پر گرا کر کے رد کریں اگر آپ یہ کسی عدالت میں اصول رکھیں گے تو دنیا بھر کی عدالتوں کو آپ معطل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک گواہ سردار صاحب پیش ہوں گے آپ کہیں گے نہیں جی ڈی سی صاحب ہوں وہ پیش ہوئے نہیں جی گورنر صاحب ہوں یاد رکھیں کسی گواہ کے بارے میں یہ اصول قطعا نہ شرم ثابت ہے نہ کسی اقلی دل سے ثابت ہے نہ کسی قانون دان نے آج تک لکھا ہے اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی کی باتوں کو بھی ہم قطعی مانتے ہیں اور جو تباتر کے ثابت ہیں وہ قطعی ثبوت بھی ہیں اہل سنت وال جماعت نے متواتر روایات اور آیات میں کبھی یہ ترتیب نہیں رکھی مجھے اصول فقہ کی مجھے کہتے ہیں آپ حنفی ہیں اصول فقہ میں سے یہ دکھا دیں کہ آیت اور متواتر حدیث ان دونوں میں بھی یہ ترتیب ہے قطن یہ خود اصول فقہ حنفی کو چھوڑے جا رہے ہیں اور کسی کا بھی یہ اصول نہیں ہے آگے میں عرض کرتا ہوں حضرت ابھی مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا مجھ پر زیادہ درود پڑھو جمعہ کے دن کیونکہ جب بھی کوئی درود پڑتا ہے تو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اب دیکھیے فرشتے جی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پاک پڑے گا وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہ ہر جمعے کی جو بات آ رہی ہے اس کو موجودہ کہہ کر اب ٹالا نہیں جا سکتا یاد رکھنا ہر جمعے کا جو قاعدہ اللہ کے پیغمبر بیان فرما رہے ہیں اس کو خرق اور الموزہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر درود پاک پیش ہو رہا ہے اور درود پاک پیش ہونا زندگی کی دلیل ہے موت کی دلیل ہے نہیں ہے تو اس لیے اب یہ چھ حدیثیں ہو گئیں بلکہ یہ ساتویں اب ابو ماما رضی اللہ میں نے پڑھ دیا ہے اس کے بعد اگلی حدیث سنیں حضرت ابو حرارا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے ابو داؤ شریف مسلم احمد اس میں ہے کہ کوئی مسلمان اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب مجھ پر سلام پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اب سلام سننا اور سلام کا جواب دینا علامہ ابن اجرفت الباری میں فرماتے ہیں روات وسکات اس حدیث کے سارے راوی سچے اور پکے ہیں علامہ المنیر جامع میں فرماتے ہیں اسناد الحسن اس کی سند بڑی اچھی ہے اور علامہ نبوی رحمت اللہ تعالی کتاب الازکار میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور سنی چاروں مذاہبوں کے اتفاق کے بعد غیر مقل دین میں سے نواب صدیق حسن بھی اپنی کتاب دلیل طالب اور طاری پر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے علامہ سخاوی شافی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ القول بدی میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فت الملم صفحہ تین سو تیس ایک جلد پر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے علامہ انور شاہ رحمتہ اللہ علیہ عقیدت الاسلام میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے

حالانکہ معلوم یہ ہوں کہ نش کتی کا ترجمہ کی اردو جتنا کو پڑھیا ہے نش کتی کا یہ ماننا نہیں یہ عبارت النس کا ماسی کا لہول کلام یہ فرماندے نش کتی کا ماننا خیر یہ تو پیچھے حسیرا دی اصلاح فرماندے مثال نال کہ محدثین نے جڑا نقل کیتا ہے تا یہ انہاں تواتر جو نقل کیتا ہے لہذا انہاں دا نقل کرنا مولانا دے واسطے ایک دلیل کٹی بات ہے اگے بات آئی کہ قرآن مقدس دی آیت پیش کیتی جاوے اس تو ہٹ کے پھر آئن کے حدیث رسول اللہ تے سادہ ایمان ہے پھر اس دے بعد ہن صرف دو محدثین دا نقل کر دینا مولانا واسطے اے عقیدے دی مدار بن گیا ہے انہوں نے جو کچھ آخ دیتا ہے ٹھیک ہے بالکل سولہ نے حالانکہ پھر روایت پڑھتے ہیں مامن مسلم یسلم علیہ اللہ رت اللہ علیہ روحی حتا ارد علیہ السلام ایمان نال کوئی دسے تسا دسو قبر دا لفظ آیا ہے کوئی کوئی موت تے حیات دی گل ہے اپنے طور تے وچ گھسیڑ دینا کہ اس دے کولو قبر مراد ہے تے قبر دی زندگی مراد ہے نبی علیہ السلام علیہ وسلم نے تو صاف لفظ فرمائے اگر اے روایت صحیح تسلیم کیتی جاوے محدثین دی جرا نقل نہ کیتی جائے جڑی ان قریب اسا کرنی ہے شروع پورا ترتیب نال جرا اگر نہ کیتی جائے تو پھر بھی ماننا اس دا مولوی صاحب نو تو فائدہ نہیں دیندا اس دے وچ نہ موت و حیات دی گل ہے نہ قبر دی بات ہے پھر فرماندے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والی وسلم دے امت بچ اجماع ایک قسم اے بھی ہے کہ ایک آدمی آنکھ دے بچ دوئے چپ کر کے سن لو تو انکار کوئی نہ کرے کیا یہ اجماع مولی صاحب اور واسطے صرف سپیشل ہے یا دوسرے فریق نو یہ فائدہ دے سکتا ہے کہ ایک صاحب بھی آخ ہسب نہ کتاب اللہ دوے چپ کر کے سن لو نے اجماع بنے کہ کوئی نہ ایک صاحب بھی کہنا ہے ہسب نہ کتاب اللہ سانو اللہ دی کتاب کافی ہے دوسرے چپ کر کے خاموشی نال تسلیم کر لیں کوئی اجماع نہیں بنتا تے دو محدث اگر فلانی روایت نال ہے ہے بن گیا بہرحال بات پھر لوٹ کے دوبارہ آتی کہ مولوی صاحب بھویں روایات دی فرمار کرتے اے روایات بحث تے اس وقت ہونی ہے جس وقت نمبر آیا سر دست مول ساحب اپنا عقیدہ ثابت کرے پرانے مقدس دی آیت وچوں اللہ دی کتاب مقدس وچوں اپنا عقیدہ ثابت کرن کہ واقعی امبیا علیہ مسلات وسلام اپنی قبر دے اندر وہ زندہ ہن اپنے جسم دے نال روح مقدس وچ داخل ہے یا جو شکل بھی ہے جس میں مقدس بہرحال اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا دے اندر ہاں قرآن مقدس دی آیت جی تھوڑی تلاوت نہ کرے سن یا اس نال ثابت نہ کرے سن وہ روایات دی فرمار کرن نال فائدہ کوئی نہیں ہونا کیوں کہ پہلا دلیل تے مستدل اللہ کی کتاب مقدس ہے جب تک وہ نہ آوے اس وقت تک میں مقابلے کے روایات پیش کرنا شروع کر دیا اجماع شروع کر دیا کہ مولوی صاحب دسو نبی پاک دی عمر مقدس سے کتنا اجماع ہے تریٹ سال دی زندگی دے اجماع ہے پوری امت دا اس دے بعد ایک منٹ دی زندگی کوئی نہیں امت تسلیم کر دی تسا ہوں ہی زندہ تسلیم کر دے ہو تاری روایات اگر صحیح ہیں تو پوری امت کنے گمراہی دے گڑھے جا پئیے کہ تریت سال دی زندگی تو اتنے ایک منٹ نہیں تسلیم کر دے زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یا امت نے اس کو کس طرح اجماع کیتا ہے کہ نبی علیہ اس قبر مقدس وچ تے پھر وہی بھی منقطع ہو جائے جبریل دی احمد رفتی ختم ہو جائے امت دے اس بات پہ اجماع ہوئے اصحاب رسول دے اس بات پہ اجماع ہوئے کہ ان قتل وحیو انا نبی علیہ السلام دی وفات دے بعد وہی سادے گولو ختم ہو گئی حضرت فاطمہ تو زہرا عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ باقی ازواج اصحاب کرام سب در اس بات دے اتفاق ہو جاوے کہ نبی علیہ السلام والی وسلم دے وحی دا دروازہ ختم ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے کیوں؟ اگر زندگی اسی طرح موجود ہے تو عمر صرف کیوں تریٹ سال کی کوئی اجماع پہ کر دیں اگر زندگی نبی پاک کی تاحال موجود ہے تو قرآن مقدس کا نزول کیوں ختم ہو جاتا ہے اگر زندگی انہیں طرح تاحال ہے نماز با جماعت محمد الرسول اللہ مدینہ منورت کیوں نہیں پڑھا دے اگر زندگی اسی طرح موجود ہے بہرحال یہ تعارضات تناقضات کا مقام تو بعد چاسی مولوی صاحب پہلے آیت قرآن مقدس کی تلاوت کر کے یہ بات ثابت کریں کہ واقعی قبر مقدس کے اندر الان کما کان فت دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بے جسم ہی و روح ہی ہیں ورنہ میں نے چراتے ہیں کوئی نہ جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں، میں جواب دینے لگا بی بی فاطمہ بیٹھے جی جدہ حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی ہے بی بی صاحبہ نے نبیاں کی وراثت نہیں ہوں کسی نے یہ نہیں آخیا کہ ابو بکر صدیق میں لکھ دیا میں قرآن کا منترا بس گل سنو ساری بات کہ ساری آپ بھی ہو رہی اس بات کرنا اٹھارہ سال اگر دوڑنا چاہیے تقریر کا اس کے بعد

لیکن بعد یاد آیا

بڑا بڑھاؤ صدر نہ تو ہتھیار ہتھیار مغرب نہیں شروع ہو گئی نا دس منٹ سے جلے وہ جواب بڑا جب نو سوال شروع اختیار کام شروع کرنے جی، جی، ہاں، ٹھیک ہے الحمد للہ وقفا وسلام میرے دوستوں تھی یہ بحث سنی اس تو بعد ہاں جی ٹائم دیکھو دیکھو دیکھو دس گیارہواں منٹ نہ دینا وہ میں جو کچھ قانون ہے ہے ٹھیک مولانا احمد سعید صاحب نے موتا امام مالک کے حوالے نال ایک حدیث پڑھی تے اللہ دے نبی دی حدیث لفظ زیادہ کیتا اس تو بعد میں احادیث بیان کر رہا ہوں تے تے تے مولانا احمد احمد صاحب صاحب نے نے حدیثاں حدیثاں حدیثاں دے دے دے دے بارے دوبارہ اے اے فرمایا کہ میں جس ویلے گل کراں گا بھج سن ہن جڑی تقریر ختم کیتی ہے علامہ او آخر اللہ نبی پاک مولا نام فرمایا ودونہ خرط القطات جناب سردار صاحب نے فرمایا کہ گل او کرنا جڑی سانو سمجھ آوے اے دا معنی جی سانج آنڈے سمجھ آیا نہیں علامہ احمد سعید صاحب نے اللہ دے نبی پاک دیا حدیث حدیث نو کنڈے آخیا یہ یہ جہیا جہیا پیش کر رہا ہے ہے خطر کتاب کا مانا تھی دسو لاہور لاہور پڑھنے پڑھنے والے وہ ہاں، جن گل آخی نہیں پڑھنا چاہیے جناب کنڈے آخیا یہاں فرض یہ سی اگر یہ قرآن منگے نے ایک آیت ہوں کربی قبر منازلہ کہ نہ سر آیت نے منازرا ختم کرنا چاہتے ہیں آیت پڑتے میں بہ جانا جا من آ خدا نے نوی قبر مردہ چان پینے سردار صاحب گل اس طرح مک دی گئی ہے یہ پڑھ دیں ویکو جدو میں گان کر رہا اٹھارہ سو حدیث میں اصولی طور سے گل چویسا دسی سی اے بھی ایک حدیث کہہ دین تے اسی بھی ایک ہی الحال رکھ لیے تے سندا تے بشک بحث کر لیں لیکن ادو اے بھی ایک حدیث پڑھن تاکہ سندا سامنے تے پھر پتہ لگے گا کہ کدی سند زیادہ اسی ہے تے کدی زیادہ اسی نہیں ہوں میں تے دس حدیث پڑھ چکی ہوں اُنہ نے ایک حدیث بھی اج تک نہیں پڑھی جہاں جی ترجمہ یہ ہوئے کہ خدا دے پیغمبر اپنی قبروں کے مردہ تے بے جان نے ہوں دوسرے نو یہ کہی جانا کہ یہ قرآن نو نہیں مانتے اس تو بعد ہوں موری صاحب جس پاسے آئے نے وہ انہوں دا وائزانہ رنگ کہ جی نبی دی عمر امت دا اجماع پی تریٹ سال ہے تو جد تریٹ سال ہے تو قبران دی زندگی ثابت نہ ہوئی میں مولانا دی خدمت گزارش کروں گا واضح مجلس نہیں اے مناظر دی مجلس ہے مولانا اس کتاب دا حوالہ پیش کرنا جتھے کسے ایک سنی محدث نے یا فقیر نے اے لفظ لکھے ہون کہ چونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ نبی پاک کی عمر 63 سال ہے اس لیے قبر کے زندہ ہونے والی حدیثیں اجماع کے خلاف ہیں دیکھو میں گال نہیں کرتا اسی طریقے مولانا نے فرمایا کہ جی حدیث آدھی ہے ان کا تال وہی ہو پہلے تو مولانا نے اپنے ساتھیوں تسلی دین واسطے سنڈا حدیث پانی شروع جس تسلیس میں محمد بن بشار پوچھا پتا نہیں لگا راوی سکا کے گل آئی میں پکڑیا راوی ابو معاویہ پکڑیا ہوں علامہ صاحب ان کا وہی انہوں نے فرمایا سگن پہلو یہ پیش کریں ویکا بھی سگن صحیح ہے کہ نہیں دوسرا جڑی حدیث ان کا وہی والی ہے تحت میں ایک محد میں حدیث متواتر ہے اور اس حدیث دا مطلب یہ ہے کہ نبی سارے اپنی قبر مردہ پہ صرف ایک محدث کو ہنفی مینو ہوا دین دیکھو جیڑیاں میں حدیث پڑھیاں نے چھوجی صاحب گل پہلو میں یہی کیتی بھی بھی حدیث ہی وہ گا ترجمہ یہ وہی گے ترجمہ ترجمہ یہ ہوئی چنانچہ انہوں نے بھی وہ کیتا اس واسطے تفسیر ویکھن دی لوڑ ہی نہیں سی ترجمہ جو نکل آیا جس طرح لا الہ الا اللہ اللہ یہ کہ کے کے لائق نہیں اتنے مطالبہ نہیں انہوں نے ہوں جہے اکلی دلیل شروع کی نبی دیا حدیث کنڈے کہنا شروع کر دیتا تے اے کیا امت دا اجماع ہو گیا اس گل کرتا یہ کہ مطلب اے آ کوئی نبی اپنی قبر مردہ نے میں کہنا یہ جس طرح انہوں نے آخیا ہے ایک ایک محدث صرف دو بھی نہیں انہوں نے یہ لکھا ہوتا متواتر بھی نہیں چل میں میں چھڑنا تو متواتر کا لفظ پیش کیا نا اجماع بھی نہیں کہ امت دا اجماع انہوں نے آخیا بھی امت دا اجماع ہے بھی اس حدیث دا مطلب ہے نبی قبر مردہ نے اجماع نہیں ایک حنفی محدث نے لکھا ہو ایک صرف حنفی ہنفی عقیدہ یہ ہے کہ اس دا مطلب کہ نبی بے جان مردہ کسی نے ہی نہیں مولانا احمد سعید صاحب مولا خود اپنی کتاب دم دماغ نے بار بار ایسے کتاب دے کہ ان لوگوں نے گرنتو ترجمے حدیثوں اور قرآن کے بنا رکھے ہیں قرآنی آیات اور ادیا مسورہ کی تعویذ لکھنے کے جواب پر پوری امت نبی کریم کا اجماع ہے اس سرف بے علم سے ڈاکٹر بے علم علم علم سے سے پہلے کسی ایک ایک اہل اہل و دیانت اس اس نے نے پر نکیر نہیں کی یہ جڑا مطالبہ مطالبہ مولوی مولوی احمد احمد صاحب صاحب ڈاکٹر عثمانی کو کو کیتا ہے یہی میں کر رہا یہاں تو پہلو دا نام لے دیں نا لیک ای جن نے تر سال دی عمر نو نبیاں دی دی قبر موت دی دلیل بنایا ہو اے ایک اہل علم دا نام لا دین جنہ نے انقطاع وحی دی دی دی دی حدیث نو قبر موت دلیل بنایا ہوئے میں تا علامہ علامہ صاحب صاحب ایک انہوں نے نے نے شرطاں شرطاں اے اے اے چھاپیاں موجود ہے شرط میں وہی پوچھنا چاہنا اسی طرح میرا وقت ہے صفحہ علامہ صاحب دی کتاب فرما نے اس مجدد الامیان اس مجد یہ حضرت لفظ ہے ترجمہ چونکہ میں کرتا آدھا نہیں سی اس انیا مجد کی بات صحیح ہے تو بتائے کتنے مفسر اور محدث اور مدد ہیں جنہوں نے اس آیت سے ایسا ہی سمجھا ہے جس طرح یہ اندوں کا امام سمجھ رہا ہے اور اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنے کا یہ عادی مجرم ہے اور تمام امت کے علماء عاملین حتیٰ کو بھی حرام خوری کی بھٹی کا بنانا چاہتا ہے بالکل جیڑا مطالبہ مولانا احمد سعید صاحب صاحب نے عثمانی کو کیتا ہے میں بھی یہ کرنا جیڑا لفظ انہوں نے عثمانی صاحب نو آخیا ہے وہ انہوں زیب دینا ہے میں مولانا احمد سعید واسطے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا انہوں مجدد ان انہوں نے لکھیا میں پھر بھی استعمال نہیں کرتا میں بھی پوچھنا کتنے مفسر اور اور سرحد ہیں جنہوں نے تریسٹھ سال کی عمر والی حدیث سے نبیوں کا قبروں میں مردہ اور بے جان ہونا ثابت کیا ہے کتنے مفسر اور محدث اور محتیسر ایسے ہیں جنہوں نے ان کا قطعی کی حدیث سے نبیوں کا قبروں میں مردہ ہونا ثابت کیا ہے اگر اس طرح کے گرنتو مانے ڈاکٹر عثمانی بیان کرے تو علامہ احمد سعید صاحب اسے اندھوں کا مجدد کہیں اسے کہیں اسے بے دین کہیں اور یہ کہیں کہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کو دوسروں کا علاج کرنے کے بجائے پہلے اپنے سماج کا علاج کروانا چاہیے یہ بات میں نہیں تو میں بھی جناب مولانا احمد سعید صاحب سے یہی درخواست کروں گا کہ جو مطالبہ آپ نے عثمانی صاحب سے کیا ہے وہی مطالبہ میں آزاد سے کر رہا ہوں اور یہ وہی شرط ہے جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے آپ کریں کہ جو استدلال تم کر رہے ہو اس کا یہی مطلب انہوں نے لیا ہے بھائی مغل صاحب جوش نال غیر متعلقہ باتاں کیتیاں نتیجہ پھر بھی اس طریقے نال اسے دے اسے جگہ روتے رہا ہے میں صرف دو چیزاں عرض کرنا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ایک محدث ایسا ہوئے جس نے یہ آخیا ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی چونکہ تریٹ سال کی زندگی ہے اس واسطے کمر زندہ نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایک محدث ایسا کائنات نہیں جڑا نبی علیہ السلام تو والی وسلم کی تریٹ سال تو اتنے زندگی لکھتا ہو بات تو ایسی یہ بھائی ایک سیکنڈ واسطے ہی کوئی محدث لکھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سال دی زندگی دے بعد ہی زندہ ہیں ایسی بات کوئی ایک محدث نوٹ کر دے وے تاکہ 63 سال دی زندگی اللہ دے پاک پیغمبر دی وہ مشکوک تصور کیتی منی تے اس تو اگا لمبی زندگی اور منی جائے مولوی صاحب دوسری بات تصا یہ فرمائیے کہ قرآن مقدس بار بار تصا یہ اصرار کرتے ہو صرف اس واسطے تاکہ مطالبہ دلیل دا تڈے کو نہ کیتا جائے میں ارد کرسا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ قیامت چھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو پہلی بات جڑی اللہ دے پاک پیغمبر فرمائی اس وقت تک قیامت نہیں کہہ سکتی جب تک کہ وہ چھ چیزاں ہو نہ جاؤ پہلی چیز موتی میرا دنیا تو کیوں جانا وفات پا جانا اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث تو تے اس دعوے دی بڑی شدت نال رد کر دی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا دے کسے خطے دے اندر زندہ ہون تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی اگر اللہ دے پاک پیغمبر زندہ ہون دے تو پھر قیامت دا آنا مشکل مننا پہندا ہے تسا علماء تے امت تے اجماع دی بات کر دے ہو تو خود اللہ دے پاک پیغمبر نے فرما دیتا ہے او تو ستن قبل یوم القیامہ موتی بیت المقدس سب تو پہلے میرا دنیا تو موت پا پا جانا وفات اگر اللہ دے دے دے پاک پیغمبر تریٹ سال دی زندگی بعد پھر بھی دنیا دنیا حصے چ چ زندہ موجود ہے ہے خبر مقدس کہ نہیں مدینہ عالیہ حضرت ایسا صدیقہ دے حجرہ مقدسہ وچ مقدسافر ہے وجود پاک محمد الرسول اللہ دا اگر وہ زندہ موجود ہیں تو دنیا چ زندہ موجود ہوئے اگر دنیا چ زندہ موجود اللہ کا پیغمبر ہوئے تو پھر قیامت قائم نہیں ہو سکتی بہرحال یہ تو ہے تاری اس بات کا رد جڑا بار بار کہندے ہو کہ فلاں محدث لکھا ہے تسا محدثین دی بات کر ہو میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی بات عرض کر رہا ہوں باقی رہ گئی یہ چیز جڑا میں مطالبہ کر رہا بار بار کہ تسا اپنے دعوے نو ثابت کرن واسطے اللہ کی کتاب پیش کرو کیوں اس دے متعلق خود اللہ کی کتاب مقدس قرآن پاک دے اندر بھی یہ قانون موجود ہے دیکھو یہودیوں نے جس وقت دعویٰ کیتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں حرام ہے حالانکہ صرف انہوں کا قول تے دعوی ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نو بحکم الہی ہے حکم ہویا ہے اللہ دے رسول کریم فرما دن فاتو بالتورات فتلو تورات لیاؤ اگر تھوڑا دعوی ہے کہ اللہ دی کتاب وچ یا اللہ دے نزدیک یہ چیز حرام ہے تو پھر لیاؤ اللہ دی کتاب کی تلاوت کرو مناظرے واسطے تو سب زور لایا ہے کہ مناظرے واسطے خدا دی کتاب مقدس نو دلیل چ پیش کرن دی کوئی ثبوت نہیں خود اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دی کتاب مقدس وچ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما دے فاتو رات اگر سچا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے تو لیا اللہ کی کتاب تلاوت کرو اللہ کے پاک پیغمبر خود مخالفین کو دلیل مغدن تو اللہ کی کتاب کے مطالبے کر دیں جی اصا اگر کو عقیدے کے اس بات واسطے پیش کر کے منگیے کہ تسا لیاؤ خدا کی کتاب مقدس تو اس وقت یہ اعتراض آتا ہے کہ محدثین نے انج نہیں آخیا افسوس کے دنیا کے تمام محدثین فقہا انہوں نے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گویا کہ قرآن مقدس نال انہوں کا کوئی تعلق نہیں جس طرح میں بار بار زور دے رہا اسی طرح انہوں کا بھی قرآن مقدس کو لو اعراض ہے جی میں قرآن کے پاسے نہیں آ رہا دوسرا تصا الزام لگایا کہ مولوی صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ علیہ وسلم دی حدیثاں نو کنڈیاں نال تشبیہ دتی ہے لا حول ولا قوت الا بالله جڑا شخص اس دے ذہن دے اندر یہ چیز آندی حالانکہ بات کیا ہے دونہ خرط القطاب تے خرط القطاب دا کٹھا معنی مولوی صاحب کیتا ہے کنڈے اے بھی بڑے سمجھن دی بات ہے خیر مقصد اے ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی احادیث صحیح طور تے ثابت کرو صحت دے درجے دے پہنچن دے بعد واقعی کہ اللہ دی کتاب مقدس کے خلاف نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی واقعی حدیث ہے اس حدیث نو صحیح طریقے نال ثابت کیتے بغیر میں آخیا ہاں دوں نہ ہوں ہر ان ہے جی میں کنڈیا تے بندہ ہاتھ مارے حدیث نو تشبیح نہیں دتی کنڈیا نال دتی ہے توانو اس بنا تشبیح کہ تسا خدا دی کتاب مقدس کی طرف آندے نہیں بھج کے رسول رسول کریم کریم صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم وسلم دی دی دی حدیث حدیث نام لیندے ہو شخص خدا کتاب مقدس پاسے نہیں اس نو نال کیا تعلق پیدا ہے ہے ہے باقی تو سب ہر حال بات جڑی جڑی بقایا جس کے پاسے پاس آنے واسطے تیار نہیں اور نہ ہی میں کدے اس معاملے دے دے دے اندر رخصت سکنا سکنا تے چھٹی کہ روایت بعد بعد روایت روایت روایت روایت روایت یہ یہ ٹھیک ہے اگر سلسلہ چلتا رہا کرو کرو تو انشاءاللہ شاء کے مقابلے میں بالمقابل پیش کروں گا گا مگر مطالبہ میرا رہے کہ اپنے اپنے دعوے نو نو تے عقیدے ثابت تے اللہ دی کتاب مقدس جو کرو اگر کتاب مقدس قرآن پاک نہیں تے پھر صاف اقرار کرو کہ اس مسئلے نو اللہ دی کتاب نے نہیں چھیڑیا بیان نہیں کیتا اس وچ نفین یا اس باتن کوئی بحث نہیں کوئی پہلو نہیں اس دے بعد بے شک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جاؤ پھر حدیث دے مقابلے اندر روایت دے مقابلے اندر انشاءاللہ روایت آئے گی اور اس وقت شروع ہوگی جب تھوڑیاں روایتاں پیش کی ہوئی تو بحث بھی نال ہو سی انشاءاللہ اور سیاح سکتا بخاری شریف مسلم شریف باقی کتب احادیث دیا روایات ہی پیش ہو سن پھر اس وقت تقابل کر لینا کہ سند کہڑی روایت روایت دی اچھی ہے کس کی جھکی ہے حالی تقابل تو پہلے اپنے مذہب نو تے اپنے عقیدے نو اللہ دی کتاب مقدس دی نس قطعی ثبوت دے نال قطعی دلالت نال ثابت کرو اگر نہیں ہو سکتا تو اس دے صاف اقرار کرنا چاہیے کہ اس مسئلے نال قرآن مقدس نو کوئی تعلق نہیں اگر یہ بات واضح ہو جاوے تاکہ پھر اگوں دوسرا مسئلہ وضاحت کے طور پر تقریر یا تحریر کی سد میں لیا جا سکتا ہے مقصد تو یہ ہے کہ عوام ان ساری پبلک کے سامنے ایک چیز عام فہم الفاظ نال عام فہم طریقے نال اللہ کی کتاب مقدس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ثابت ہو جائے جب تک تسا اپنی بات تے عمل کرتے ہوئے ہاں، اور مسلم قانون نو چھوڑ کے اللہ دی کتاب تو کنارہ کش ہو کے روایات تو تے چلے جاؤ تو روایات کئی معنی الفاظ دے ہیں کئی قسم دے طریقے ہیں سمجھن دے پھر جڑی روایات تسا پیش کر دیو محت... پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ محتسین انہاں دی تصحیح تے متفق نہیں بہت اور فقہائے احناف دے اصول کے مطابق تو روایت قابل روایت قابل قبول بھی نہیں صرف روایت انشاءاللہ بہت جلدی پتہ چل جائے گا مگر پہلے موقع تو نہیں ملنا چاہیے بہرحال تمہوں اپنے عقیدے کے اس بات واسطے قرآن مقدس کی آیت نس تلاوت ضرور پیش کرنی چاہیے جی محمد رسول اللہ نے انہوں مقابلین کو نس تلاوت کا مطالبہ کیتا ہے انہیں تمہوں بھی نس تلاوت واسطے آخیا جا رہا ہے تو سبھی وہ آیت پیش کر کے اپنا عقیدہ ثابت کرو جس آیت کی دلالت بالکل صاف باشاف الفاظ ہو الحمد للہ سلام اللہ ستا میرے دوست بزرگو میں اللہ دے نبی پاسم دیا حدیث پیش کی مولوی صاحب دے بارے میں عرض کیتا تھی انہوں نے خرتل کتاب آخیا میں دسیا اللہ دے نبی پاک دی شان وچ بڑی وڈی گستاخی مولوی صاحب نے جواب دین دی کوشش کیتی ہے پہلو جی کتاب کنڈے کر دیتا اس تو بعد بعد ایک منٹ ہی خود مولانا نے گل مولانا نے خود وزا کی حدیث پیش کر رہے رہا نا طریقہ میں ہی کہہ رہا دوبارہ پھر گستاخی کی لائق نہیں اللہ دے نبی حضرت محمد رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دے دے دے دے بارے بارے وچ وچ میں میں تے تے یہ سمجھنا کہ کنڈے کنڈے او او سن نبی نبی پھل ہوندے ہن جڑا جڑا پاک حدیثاں نوں وی سمجھدا ہے اے گل جی، پی جی سی حضرت بی بی فاطمہ رضی رضی اللہ اللہ تعالی تعالی نے اے نہیں نہیں آکھیا آکھیا ابو ابو بکر بکر قرآن پھر باغ دے دے صدیق کوئی جواب نہیں دتا ہوں انہوں نے نے نے نے ایک یہودیاں نو حضرت فرمایا فرمایا سی سی سی تورات لایا تے تے او پڑھو مولانا مولانا یہ یہ یہ یہ دسیا ہے ہے کدوں حرام حلال دا دا دا مسئلہ شان میں تو قصہ ہی اور حد رجم مطلب ہے کہ مولانا نو قرآن اینا کی آندا ہے علماء حضرات موجود نے یہ مینو تے حضرت نبی اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نے نے یہودیاں آخیا سی سی تورات پڑھو اس اس آیت آیت شان نزول ہی نہیں تو بعد مولانا کام یہ بار بار جو کہ ایک پڑھ اللہ دے نبی اپنی ترجمہ ہند اسی طرح ہی بے جان پے نے جس طرح وہ ستون کھجور والا مڈ سی اس طرح ہی نے ماد اللہ جس طرح ککڑیاں سن یہ آیت پڑھ دیں لیکن وہ نہ پڑھتے نے نے نے نے نہ قیامت تک پڑھ سکتے انہوں انہوں جڑے اپنے خط میں لکھا میرے کو کو ستر وہ اج پتہ نہیں نہیں نہیں کتنے ایک بھی پیش ہو رہی پھر جی قرآن کوئی اور یقین ہے کہ قتل یہ مسئلہ قرآن موجود نہیں کہ خدا نے نبی اپنی خبر نے انہوں نے جیڑا اپنے اسے سے لکھا کہ میرے کو اٹھارہ سو حدیث نے یہ لوگ منہ ویخ رہے ہیں حدیث حدیث حدیث حدیث نے نے جواب کہ پج بیٹھن کنڈے آ کے ٹالیا اور جسے مولانا یا نبی پاک حسے کر لیندے نے یا سندا پیش کرتے ہیں ہی اپنی کتاب ناقص قرار دے چکے نے تے یا آئے نے آ جڑی ہوں چیٹ ان لکھ کے بھیجیے انکارے دعوے کی نہیں اپنا دعوی دعوی تے تے تکر اے اے اے اے سری لفظ پیش نہیں سامنے اسی سمجھیا انہاں انہاں دا ہوئی کنکر اللہ کھجور تھم ورگی اوتے دے جسم پا کے لکھیا ہے موت کے بعد قبر ارضی کے اندر موت کے بعد لفظ لکھیا انہوں نے کہ نہیں ہوں موتی والی حدیث پیش کرنا او دا اس مسئلے کی تعلق ایتھوں پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب دور دیا گلا جہاں کتاب چ چ سن وہ وہ تو یاد یاد نہیں نہیں رہی جی ہوں چٹ لکھی سی بھی میں کے کی دتا یہ یہ پرچی موجود ہے ہے کہ جہی بحث یہ موت تو بعد قبر دی زندگی سے جدو موت والی بحث ہی یہ کوئی نہیں پھر مالی صاحب نو وہ حدیث پڑھنے کی لوڑ سی اور میرا پھر وہی مطالبہ ہے ماری صاحب جمع جی کہ جس طرح انہوں نے ڈاکٹر عثمانی کو مطالبہ کیتا ہے بھی بھی اس آیت حدیث حدیث کا کا مفہوم ایک ایک ایک مفسر محدث کو بیان کر انہوں نے موتی والی پڑھی ہے ہے ذرا سنن لگے کی نمبر دو سنی محدث یا ایک مفسر یا فقی کا کال نال پیش کرنا کیوں یہ مطالبہ میرا کیوں ہے کہ اس حدیث دا ترجمہ اے نہیں پی پبی قبر چردا اے اپنی سمجھ سمجھ نو اے کڑن تو کہندے نے اپنے رسالے چ یہ کڑنتو سمجھ دے نال نبی پاک دی حدیث کا کڑنتو مطلب بیان کر رہے ہیں جہاں کسی مفسر نے بیان نہیں کیتا کسی مئیت نے بیان نہیں کیتا کسی محدث نے بیان نہیں کیتا مولانا وہ کتاب کھول کے رکھ دیو کہ فلانے سنی محدث نے اس حدیث کے تحت لکھیا کہ انبیاء علیہ السلام قبر چ مردہ نے تو میں گل ہی ختم کر دیاں گا لیکن گل وہ ہے جی میں اکثر عرض کرنا ہوں کہ کسی ایک سنی محدث کا نام مفسر کا نام قیامت تک یہ پیش نہیں کر سکتے ہوں ادھر ادھر دے واقعات نے شان نزول غلط بیان کری جانا نبی پاک دی حدیث اپنے لفظ پائی جانے نبی پاک دی حدیث نو کلے کہی جانا اس اسو بعد اگے سنی جاؤ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرما نے وجہ بیان فرمائی کہ جس ویلے پہلا سور سونکیا جائے گا اس ویلے امبیا احمد السلام بے ہوش ہو جائیں گے سب پہلو میں ہوش و گا دیکھا موسا اسلام کھڑے نے خدا جانے وہ بے بے بے ہوش ہوش ہوئے نہیں نہیں یا جڑا کوہ تور دی دی ہوشی سی او وجہ تو ہون ہونا تے کہ کہ ساری ہویا میں پوچھنا زندہ ہوندے ہوندے نے کہ مردے ہوندے ہوندے نہیں جی بے ہوش ہون دا اردو والے کو کوچو پہلو ہوش ہے سی ہوش نہیں رہا ہن مولانا اے بھی تے بخاری شریف دی حدیث ہے اور جیڑی ویکو میرا مطالبہ سی نا میں جڑا اس دلال کیتا ہے مولی احمد صحیح صاحب نے ہک ہاں کے میرے کو پوچھو کہ کسی محدث نے یہ تحت لکھیا ہے آ امام بہت رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے یہ حدیث لکھی جہاں میں بانا بیان کر ویکو جی یہ قبر کا لفظ نہیں سی آیا تو میں اپنے اصول سے قائم ہاں میں سنی محدث امام بہت علامہ سیوتی علامہ تاج الدین سبکی تین سنی محدثہ تو پیش کر رہے ہیں کہ انہ تینہ نے اس حدیث تو سنی محدثہ نے اس دلال کیتا ہے کہ بے ہوشی دا لفظ دس رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر چ مردہ نہیں وہ با ہوش نے اور جدو سور پہنچا جائے گا اس وقت بے ہوشی تاری ہوئے گی دیکھو میں تین محدثہ تو پیش کر رہا کاش مولوی احمد سعید صاحب نہ نہ تو قرآن کی کی آیت پیش پیش کر کر سکتے سکتے ہیں ہیں نبی نبی پاک سری حدیث اپنی قبر اللہ اسی طرح طرح ہی مردہ نہیں جس کھجور کا تھم ہوتا ہے جس طرح کنکری ہوں اور نہ ہی کسی ایک محدث کو سنی محدث کو کسی ایک کو اپنی پیش کی تحت یہ مطلب دکھا سکتے ہیں بھی چلو نبی پاک نہیں تھے کسے ایک سنی امتی محدث کا سمجھ یہ ہوئے کہ انہوں نے یہ تحت یہ گل لکھی ہوگی پرانی حدیث کے تحت لیکن قیامت تک یہ چیز ثابت نہیں کی جا سکتی تو اس واسطے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کا مطلب یہ سی کہ مولوی صاحب اور اپنے دلائل کے توازن کا پتہ چل جائے حدیث پیش کیتی آئی کہ نبی علیہ السلام علیہ وسلم فرماندن کے قیامت تو پہلے چھ کا ہونا ضروری